السلام علیکم students welcome to international relations theory and practice today is the twenty seventh lecture آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی چیز کے اوپر غور کرنا شروع کریں گے یہ جو ٹاپک ہے ہم آج جس کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں گے یہ ٹاپک ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر جو تنظیم بندی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس میں کیا مشکلات ہیں اور اس کی ریلیونس امپورٹنس کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ ایک خاصا انٹرسٹنگ مضمون بھی ہے یہ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں دنیا جس طرح سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہے کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بھی جو مینیفیسٹیشنز ہیں جو ریفلیکشنز آپ کو نظر آتی ہیں دنیا میں وہ بھی انکریزنگلی سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے in order to make the voices of the people behind those organizations more effective it is vital for international organizations themselves to become sophisticated so اس لحاظ سے آپ کو بیسکلی ہم مختلف اینگلز میں ہم تھوڑا سا ڈویل کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو اس بات کا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی نوعیت کی آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے so this will be my aim and objective for the lecture of today to begin doing that اس کو کرنے کے لیے ہم اپنا یوزول میتھڈ استعمال کریں گے یوزول میتھڈ یہی ہے کہ ہم پہلے ایک بیسک سا سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات ہے یہ کہاں سے نکلی پہلے ہے کیا دوسرا کہاں سے نکلی اور اس کی اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں دنیا میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہاں پر نظر آتی ہے سو so, اب میں آپ لوگوں کو انہی ٹاپکس کے اوپر ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلوں گا and I uh, this you today. سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ جی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں international organizations include intergovernmental organizations and non governmental organizations سب سے پہلی جو آپ کو چیز نظر آئے گی کہ جی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کون سی آرگنائزیشن شامل ہیں کس قسم کی تنظیمیں اگر بین الاقوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں ہم تنظیم بندی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کون کون سی تنظیمیں ہیں جو شریک ہو سکتی ہیں جو نظر آتی ہیں سو so, اس میں دو قسم کی آپ کو اگر آپ موٹی سی بائیفرکیشن کریں تنظیموں کی تو آپ کو دو قسم کی تنظیمیں تو امیجیٹلی نظر آ جائیں گی ایک قسم کی تنظیم جو ہے وہ ہے ایک سیاسی پروسیس کے تھرو حکومت سے تصدیق شدہ تنظیم بندی وچ از اے گورمنٹ آرگنائزیشن ہم اس کی کئی مثالیں دیکھیں گے جہاں پر گورمنٹس ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں in some form of international organization اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گی غیر سرکاری تنظیمیں یہ تنظیمیں جو ہیں ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو حکومت ہے وہ تصدیق کرے اس طرح کی تنظیم بندی کی اس طرح کی بھی آپ کو دنیا میں بے شمار قسم کی جو ہیں غیر سرکاری تنظیمیں یہ آپ کو بہت سی نظر آئیں گی ان کا ایکرونم جو ان کے ابتدائی ورڈز کے جو لیٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نان گورمنٹ آرگنائزیشن یعنی کہ N G O so N G Os کا جو نام ہے یہ آپ کو ہمارے ملک میں بھی اکثر آپ بحث سنتے ہوں گے کہ جی این جی اوز یہ کیا کر رہی ہیں این جی اوز وہ کر رہی ہیں این جی اوز کبھی حکومت کے ساتھ ہیں کبھی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں کبھی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کبھی ان کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ این جی اوز کا جو فنامنا ہے یہ کیا ہے تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اندر جانے سے پہلے اگر ہم صرف پھر اپنے ٹاپک کے اوپر جائیں کہ جی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا ہے تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمیں دو قسم کی آرگنائزیشنس نظر آ رہی ہیں ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری سو so, پہلے ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے آپ کوئی بھی ٹاپک اگر ہم نے اسٹڈی کرنا ہو تو ہم اس کو بیسک بلڈنگ بلاکس کے سینس میں لیتے ہیں ایک بیسک آئیڈیا لیا پھر اس کے اوپر ایک اور آئیڈیا کو بلڈ کیا پھر ایک اور آئیڈیا کو بلڈ کیا so logical approach to look at phenomena like international organization is to see کہ کس قسم کی آرگنائزیشنس ہیں ہم نے اب یہ تو دیکھ لیا ہے کہ جی ایک طرف این جی او ہے ایک طرف گورمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر آرگنائز ہوتے ہیں سو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ گورمنٹ کے ادارے کون سے ہوتے ہیں اور نان گورمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں so then we will now begin to look at this idea in more detail so یہ ایک سیکوینشل اپروچ ہے in order to understand something I G Os have official delegates appointed by member nations اگر آپ آئی جی او کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو اس میں انٹر گورمنٹل آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر دا آئیڈیا اس کہ گورمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے پارٹیسپیٹ سو جب حکومت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو پھر حکومت کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی سے اس کا تعلق ہو ہو سکتا ہے حکومت کی کسی منسٹری کے ساتھ تعلق ہو but the point is that government جو ہے وہ اپنے کسی ریپرزینٹیو کو ایک انٹرنیشنل باڈی کے اوپر بٹھاتی ہے اس کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے to go and participate in an international of some ساؤتھ او دیا سو یہاں پر this is very much a government representative یہاں پر لوگ جا کر اپنی بلیفس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے they represent the viewpoints of a particular government جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے جو ایک گورمنٹ کی نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوتی ہے اس کو حکومت کا ایک تصدیق شدہ نمائندہ جو ہے وہ جا کر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ڈسکس کرتا ہے N G Os are comprised of private individuals اور انسٹیٹیوشنز اب غیر سرکاری جو ادارے ہیں غیر سرکاری اگر آپ تنظیموں کو دیکھیں تو وہاں پر بیسکلی یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کے تصدیق شدہ نمائندے نہیں ہوتے یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں یہ ان کے مختلف جو ہیں فنڈنگ کے ادارے ہوتے ہیں پھر ہم خیال جو غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں کوآڈینیشن ہوتی ہے ان کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان کی پلیٹ فارمز ہوتی ہیں پھر بین الاقوامی سطح پر جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے وہ ایک مخصوص تھیم کے اوپر کوئی آرگنائز کوئی ایک آرگنائز کرتا ہے کوئی activity let's say world poverty let's say famine let's say malaria let's say polio اب اس میں جو مختلف ادارے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں نچلی سطح پر گراس روٹس لیول پر یہ جو نمائندے ہیں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے پھر یہ اپنی تنظیم بندی کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی ملیں گے آئی مین mean اگر ایک مشن ہے to eradicate polio from the world let's say تو اس کے لیے اگر بین الاقوامی سطح پر کوئی کانفرنس ہو ورلڈ کانفرنس ہو تو پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ غیر سرکاری نمائندے جو ہیں وہ بھی شریک ہوں so they will meet representative of N G Os from fifty countries sixty countries twenty countries thirty countries depending کہ کہاں کہاں پر یہ پرابلم ہے کہاں کہاں پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں to try and tackle this situation and یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر این جی اوز بھی ہوں اینڈ گورنمنٹ کے ادارے بھی ہوں ہو سکتا ہے منسٹری آف ہیلتھ سے بھی کوئی آیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس طرح کے ایشوز پر وہ اکٹھے بیٹھے مختلف ممالک کے لوگ سو آپ نے اب دیکھ لیا ہے کہ آئی جی او مطلب intergovernmental organization and non governmental organization and in the real world you often have a mixture of these You have on a particular issue, like a health concern, you will get government representatives and non-government representatives sitting at the same table, at the same conference, and this conference can involve numerous nations. And here you have an example of uh, international organization. And I will give you plenty of such examples from real life. Okay, so basically اب آپ لوگوں کو تھوڑی سی انکلینیشن ہو گئی ہوئے گی کہ جی when we are talking about international organization international organization میں کس قسم کی تنظیم بندی ہوتی ہے اب ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں now let's look at these two particular types of international organization that we spoken about یعنی کہ آئی جی او جہاں پر انٹر گورمنٹل انٹریکشن ہوتا ہے ایک طرف اینڈ دوسری طرف N G O non government interaction جو ہوتا ہے so now let us look more closely at both of these what is the need for I G O اب I G O intergovernmental organisation ہے اب انٹرنیشنل گورمنٹ آرگنائزیشن کی ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ہم اس ڈیٹیل میں ایک سوال لے کر جائیں گے اینڈ پھر we will try and investigate international relations and see کہ یہ ان کی کوئی نہ کوئی ضرورت تو ہوگی ضرورت کے بغیر یا ایم کے بغیر یا فنکشن کے بغیر تو تنظیمیں جو ہیں وہ نہیں چل سکتیں they become meaningless they become ignored so کوئی نہ کوئی نیڈ کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی اینڈ جب کوئی تنظیم کسی نیڈ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس نیڈ کو حل کر لیا بیکاز اگر پرابلم بیسکلی ہوتی ہی تب ہے جب کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہو جب کوئی نہ کوئی ٹینشن ہو اینڈ کسی بھی ٹینشن کو حل کرنا کسی بھی پرابلم کو ریزالو کرنا is not by definition easy this is always a challenge and it remains a challenge and if you locate at the history of human effort تو آپ یہ ریلائز کرتے ہو کہ سکسیس تبھی حاصل ہوتی ہے جب گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ایفرٹ اتنا افیکٹو ہو کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو تبدیل کر دے be at at a governmental level be at at a non governmental level that is the definition of a successful اور این ایفیشنٹ اور وائز ایفرٹ سو اسینشلی اب ہم دیکھیں گے کہ ضرورت تو کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی ہے دنیا میں ایون لے مین آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک کامن انسان کو پوچھیں تو وہ بھی آپ کو دنیا کے دس پندرہ جو گھمبیر مسائل ہیں وہ آپ کو انگلیوں پہ گنوا دے گا کہ جی دنیا میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے سو so, اب بیسکلی ان ساری خرابیوں کو حکومت جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو بین الاقوامی سطح پر سارے ممالک کے جو مسائل ہیں ان کو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش ہے سو so, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیڈ کیا ہے کون کون سی نیڈز ہیں جن کو آئی جی اوز جو ہیں یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں I G Os provide a less binding sense of regulation in comparison to national governments yet the presence is significant in and increasingly integrated world اب بین الاقوامی سطح پر جو مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی آئی جی اوز کوشش کرتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی اگر آپ چیز دیکھیں کہ یہ نیٹ کو جب ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی سب سے پہلی جو اہمیت نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ ایک لیس بائنڈنگ سینس ہے کیونکہ بیسکلی اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں اور اگر آپ کمپیریزن کریں کہ نیشنل گورمنٹ جو ہے نیشنل گورمنٹ کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کچھ اور قسم کے ہیں کیونکہ national government is directly accounted for you know is accountable for its own people اب بیسکلی کوئی بھی ملک ہے اس کی حکومت جب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر ملک کی حکومت جو ہے دنیا میں وہ بہت اچھی ہے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر غربت بے شمار ہے جہاں پر بلڈ شیڈ ہے جہاں پر انریسٹ ہے جہاں پر وائلنس ہے سو آبویسلی ان کی گورمنٹس جو ہیں are not performing well but at the same time you have to realize that national governments کے اوپر کانسٹنٹلی پریشر ہے there are constantly criticized held accountable sometimes they are under duress ان کو پولیٹیکل اپوزیشن ہوتی ہے because they don't do well so یہ جو ایک قسم کی پکڑ دکڑ ہے یا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے نیشنل لیول پر وہ ریپلیکیٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بین الاقوامی سطح پر ریپلیکیٹ نہیں ہوئی ابھی تک دنیا میں مگر یہ ہے کہ جو انٹر گورمنٹل تعاون ہے انٹر گورمنٹل جو اگریمنٹس ہیں they try to extend in one form or another through less binding contracts agreements treaties this sense of responsibility onto the international state so سب سے پہلی تو یہ اہمیت اور ضرورت جو ہے آئی جی او کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت ذمہ داری شولڈر کرتی ہے حکومت جو بھی اختیار جب سنبھالتی ہے تو اس کے اوپر وہ رسپانسبلٹی لاگو ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ممالک کے جو اندرونی حالات ہیں وہ پھر ان کی حکومتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے سو so, یہی جو ذمہ داری ہے اس کو جب بین الاقوامی سطح پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر ظاہر ہے ایک لچک زیادہ ہے فلیکسیبلٹی ہے بٹ یہ ایک قسم کی کوشش ہے to try and extend this sense of responsibility beyond the boundaries of a particular nation کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اب اتنی کمپلیکیشنز ہیں دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کے پورے جو اوور آل نظام کو گلوبلائزیشن کی وجہ سے اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک لارجر سینس آف آرگنائزیشن کی ضرورت ہے سو so, اس نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے انٹر گورمنٹل جو تعاون ہے وہ لازمی بن چکا ہے سو so, یہ تو سب سے پہلی ہم نے ایک چیز نوٹ کر لی while some contend that international organization ensure compliance to wishes of powerful nations others view them as deterrents to head designs اب ہر سطح پر ہر دنیا کے حال کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں اگر آپ میں آپ کو اگر اس کی سلیس سی ایک مثال دوں تو اگر ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے آدھا بھرا ہوا ہے تو اس کو ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آدھا گلاس خالی ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہے both of them are right so یہ ایک نظریہ بھی ہے اور اس نظریے کے پیچھے آئی مین دنیا میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب ایفرٹس جب باتیں ہوتی ہیں مباحثے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر یہ ہے کہ آپ کو دو تین چیزیں ہمیشہ you should keep at the back of your mind ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے یا یہ تعریف جو ہے اس کا مقصد کیا ہے is it to defend uh, اگر آپ فرض کریں اگر کوئی تعریف بہت زیادہ کر رہا ہے تو وہ کیا اپنی پالیسی uh, کی اپنی پوزیشن کی تعریف کر رہا ہے اگر وہ بات ہے تو وہ تعریف جو ہے اس کو ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے اس کو باہر بشک نکال دیں because that person is being defensive اگر اس بندے کی uh, تنقید ہو پالیسی بھی اپنی ہو اور اس پالیسی کی وہ تحقیق کرے تنقید کرے یا جو باہر سے اس کی جو کانٹروورسی ہے یا اس کے خلاف جو آرگیومنٹس ہیں اگر وہ ان کو سنیں تو that will make that policy so much stronger so essentially دنیا میں جب آپ بین الاقوامی سطح پر ایفرٹس کو دیکھیں اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ کئی جو تنظیمیں ہیں کئی جو ممالک ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیجز وہ اگر اپنے کان بند کر لیں تو ان کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے ان تنظیموں کا ان ممالک کا ان یہ ہسٹری میں یہ نظر آتا ہے کہ ایرگنس کے ساتھ ڈکلائن جو ہے وہ سائملٹینیسلی ایکسلریٹ ہوتا ہے but now if you step back and you look it you know this idea of international organization تو یو ریئلائز کہ جی بیسکلی کئی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پاورفل تگڑے ممالک ہیں دنیا میں وہ اپنی وشز کو منوانے کے لیے وہ ربر سٹیمپ کرواتے ہیں اپنی پالیسیز کو کمزور ممالک سے سو انٹر گورمنٹل جو تعاون ہے وہ بیسکلی جو اسٹرانگ ممالک ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی وشز کو پورے کرنے کی ایک کوشش ہے ایک جال ہے اب اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ یہ اوپینین کون ایکسپریس کر رہا ہے اور اس اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہوئے وہ کیا مثال یوز کر رہے ہیں اگر تو ان کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں شامل ہے اگر وہ کچھ مخالفت کے سینس میں بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کی اس طرح کے سینسم کو ہم جو ہے سلائٹلی اگنور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ we have to realize the world is very complicated and کچھ نیشنل انٹرسٹ جیسی چیزیں ہوتی ہیں اینڈ ہسٹری کو ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جو پاورفل ملک ہے اس کی انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہوئے گی آپ کسی ریجن کو لے لیں آپ بین الاقوامی سطح پر لے لیں ہم نے کولڈ وار کی ہسٹری کو دیکھا ہے دنیا جو ہے وہ ایک عجیب سی جگہ ہے وہاں کے حالات جو ہیں وہ انپرڈکٹیبل ہیں تو اگر ہم اس طرح کی سازش سازشوں میں جائیں تو پھر تو دنیا گندی ہی نظر آئے گی اینڈ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا but if we try to see things in a more complicated manner تو دین وی ول ریئلائز کہ جی بیسکلی جو دنیا کا نظام ہے وہاں پر کاؤنٹر بیلنسنگ فورسز بھی ہیں اینڈ کئی اوپینینز یہ ہیں کہ جی یہ جو بین الاقوامی تنظیم بندی ہے آپس میں جو تعاون ہے یہ اس طرح کی جو ڈومینیشن ہے یا ہیجمنی ہے چند ممالک کی جو فطرتن طاقت کی وجہ سے باقی دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش ہے اس کو یہ بیلنس کر رہی ہے بات سو اٹ ریلی ڈپینڈس کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بارے میں اوپینین کہاں سے آ رہا ہے میں جو پہلے آپ سے بات کی ہے اس کا میرا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جی تنظیم مندی اتنی مخلص ہے کہ آپ دیکھ لیں نا دنیا میں تو کہیں غربت ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جو تنقید کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں ان کے کیا پولیٹیکل موٹوز ہیں اینڈ اگر آپ اس طرح کی آپ پلیٹ فارم دیکھیں گے کہ کون سا بندہ کون سی آواز بلند کر رہا ہے اور کیا یہ ہیلدی ہے کیا یہ نیگیٹو ہے اس اس کا مقصد کیا کیا ہے ہے اور کی پالیسی امپلیکیشن تو پھر آپ جو ہیں آپ دنیا میں جو مختلف اوپینینز آپ کو نظر آتے ہیں اخبار آپ کھولتے ہیں ان کی پرکھ جو ہے وہ آپ کر سکیں گے and this is what one is trying to help you do by virtue of studying something like international relations کے دنیا میں اتنے جو کمپلیکیٹڈ اوپینینس ہیں مختلف لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں مختلف کنٹریز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہی ہیں ان کے پیچھے کیا پریشرز ہیں کیا انٹرسٹ ہیں کیا کمپلشنز ہیں اور جو وزبل تنقید ہے کریٹیسم ہے اس کا ہیلدی پرپز ہے اس کا سیاسی مقصد ہے سیلف انٹرسٹ ہے کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کر اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو it becomes a much more interesting place اب ہم نے آئی جی او کا جو کانسیپٹ ہے یا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے اٹینشن ڈیورٹ کی ہے اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر اور آپ کو ذرا میں تھوڑا سا کنکریٹ اگزامپل دیتا ہوں کنسیپشلی بھی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ ٹاپک کی ہی بات ہے بٹ ہم کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں from a philosophical angle from a conceptual angle now let us try to look at some concrete example of actually I G Os which exist in the world دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں بین الاقوامی سطح پر تنظیمیں تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ مقاصد ان کے یہ ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے مگر وہ ہیں کیا ابھی تک میں نے آپ کو اتنے زیادہ اگزامپلز نہیں دیے اب میں آپ کو تھوڑے سے اگزامپلس دوں گا آئی جی اوز کے کیٹیگرائزنگ آئی جی اوز مطلب اگر ہم مختلف قسم کی انٹرنیشنل گورمنٹل آرگنائزیشنز دیکھیں دنیا میں جو موجود ہیں تو ہم ان کو کیا مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں can we differentiate between them کیا ساری آئی جی اوز ایک جیسی ہوتی ہیں سو so, یہ آ, ہمارا سوال ہے اب چلیں ہم اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں I G can can be placed into four distinct categories سب سے پہلی بات کہ انٹرنیشنل گورمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو اسکالرز نے مختلف کیٹیگریز میں ڈالا ہوا ہے آپ ان مختلف اسکالرس کے اوپینین کے مطابق آپ چار قسم کی کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں I G Os can have a general membership and a general purpose اب آئی جی اوز جو ہیں ان کی ممبرشپ جو ہے وہ جنرل ہو سکتی ہے ان کا مقصد بھی جو ہے وہ جنرل ہو سکتا ہے جنرل کا یہاں پر مطلب ہے کہ ویری لارج مطلب یعنی کہ اوپن اب اوپن میں اوپن ممبر شپ ہے یعنی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کا ایک تنظیم کا حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ ملک میں ہوتی ہے حکومت اور ساری حکومتیں جو ہیں وہ ممبر ہو سکتی ہیں ایک تنظیم کی اور یہ ہو گئی جنرل ممبرشپ جنرل پرپز ہو گیا کہ ویری لارج ایشوز جو دنیا کے میجر بڑے بڑے ایشوز ہیں کہ جی world peace world security you know world catastrophe اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو لارجر ایشوز ہیں گلوبل انوائرمنٹ اب یہ ہوئی ایک general purpose organization which is trying to deal with a very large issue that concerns the whole of the planet پورا جو ارتھ ہمارا جو جو زمین ہے دنیا کی جتنے بھی اس میں ممالک ہیں ان سب ممالک کے لیے یہ ایک کنسرن ہے سو so, یہ جو جنرل پرپز آ گیا اور جنرل ایشو آ گیا اس کی مثال جو ہے بیسٹ مثال آپ کے سامنے ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز ہے یونائٹیڈ نیشنز میں آپ دیکھ لیں جنرل اسمبلی میں تقریباً دنیا کے سارے ممالک شامل ہیں ان کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں جب وہ ان کے آپ جنرل سیکرٹری کے بیان بیانوں کو دیکھ لیں کبھی وہ انگولا کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ صومالیہ کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ لیٹن امریکن کوئی ملک کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں سونامی آئی ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں so the basically the objective is to try and deal global issues so basically یہ جو گلوبل ایشوز ہیں ان کو یو این کا سسٹم جو ہے یہ perpetually it is trying to deal I mean I emphasise the word trying because if you talking about removing poverty from the world ensuring global peace these are not easy to accomplish goals اگر آپ دنیا میں پیچیدگیاں دیکھیں کمپلیکیشنز دیکھیں ٹینشنس دیکھیں پریشرس دیکھیں کنفلکٹنگ انٹرسٹ دیکھیں تو یو ریئلائز کہ یہ جو گولز ہیں یہ مطلب لانگ ٹرم لارجر ہوپس ہیں یو نو اینڈ ہوپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ انسانی انڈیویژل سطح پر دیکھ لیں کہ آپ کی ہوپس اینڈ ڈیزائرس کتنی ہیں اور وہ ایکچولی ہمیں ہمیں جو ہمارے گولز اینڈ ڈیزائرز ہیں ہم ہم ان کو ان کی تکمیل کہاں تک کر سکتے ہیں سو so اسی سطح سے اگر آپ اسی پرسپیکٹو سے اسی نظریے سے آپ بین الاقوامی سطح پر سوچیں you will get try to realise and you will get some kind of an idea کہ یہ جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کی ضرورت ہے اور اس میں پھر انفیشنسیز بھی شامل ہیں غلط پالیسیز بھی آتی ہیں ان انڈیویجولس بھی ہوتے ہیں پھر فرسٹریشنز بھی ہوتی ہیں کیونکہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کنفلکٹ کر جاتی ہیں گورمنٹس کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں اور سیاسی پیچیدگیاں ہیں اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں سو so, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے میجر گولز کو حاصل کرنا is not easy you know جہاں پر اتنے سارے ممالک ہیں اتنا بڑا گول ہے تو یہ کوئی ایزی چیز نہیں ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ یہ گول حاصل ہو مگر ابھی تک ہمیں دنیا میں کئی سے جو اس طرح کے بڑے بڑے گول ہیں وہ ہمیں سکسیسفلی کمپلیٹیڈ بائی فار نہیں نظر آتے get it that goal not important not meant mean need to constantly keep trying ہمیں مطلب ایفرٹس جو ہیں بین الاقوامی سطح پر نیشنل سطح پر انڈیویجل سطح پر کرنے لازمی ہیں اینڈ آئی جی اوز بھی یہ کام کر رہی ہیں این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں بین الاقوامی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اب میں نے آپ کو ایک کنکریٹ مثال دے دی ہے general purpose general membership organisation کی which is the U N system اب چلیں let now it another type of I I G G O Os can have a general membership اب آئی جی اوز جو ہیں ان کا ایک جو ہے جنرل جو ہے ممبر uh, ہو سکتی ہے ان کی مطلب ان کے جو ممبران ہیں وہ پوری دنیا کے ممالک ہو سکتے ہیں اور سارے جو ممالک ہیں وہ ایک اسپیسیفک گول کے لیے کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر W T O world trade organisation the world bank اب ورلڈ بینک کی کیا مشن ہے to fight poverty in the world W T O کی کیا مشن ہے to be concern primarily with the trade issue پیچیدگیاں بہت ساری ہیں مختلف جو ممبران ہیں وہ فیلڈ کرتے ہیں آپس میں ان کے مختلف نظریات ہیں مختلف کنسانز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کئی ٹریڈ میں کئی پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کی جائیں کئی پالیسیز اختیار نہ کی جائیں یورپین یونین جاپان امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ اپنے فارمرز کو بہت زیادہ زیادہ پیسے دیتے ہیں سبسڈیز دیتے ہیں اینڈ ڈبلیو ٹی او کا مقصد یہ ہے کہ سبسڈیز وغیرہ ریموو کر دی جائیں اور وہ سکسیزفلی ان پاورفل ملکوں سے ابھی تک سبسڈیز ریموو نہیں کر سکے کیونکہ ان کے کسانوں کے جو سیاسی اختیارات ہیں وہ وہ خاصے تگڑے ہیں اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پر جو کسان ہیں ان کے اختیار جو بنسپتاً کم ہیں حکومتوں کے پاس وسائل کم ہیں وہ سبسڈیز دے نہیں سکتے اس کی وجہ سے ٹریڈ کی جو سچویشن ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس وقت and W T O has to try and contend with this مگر یہ مسائل میں دیکھیں پیچیدگیاں بہت آ سکتی ہیں سیاسی پیچیدگیاں there is a clear difference of opinion between developing countries and develop powerful countries but the issue is trade singular issue W T O کا مقصد ہے ٹو ٹاک اباؤٹ ٹریڈ اور اس میں سارے ممالک جو ہیں وہ intergovernmentally W T O کی جو منسٹیریل میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر سارے ممالک کے منسٹرز جو ہیں وہ جا کر ٹریڈ کے اوپر بحث کرتے ہیں مقصد ایک ہے سارے دنیا کے ممالک ہیں اور پیچیدگیوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی اس کے ممالک جو ہیں دنیا کے بہت سے ممالک ہیں کئی ممالک کی اس میں وہاں پر زیادہ سے ہے مقصد ایک ہے اکنامک مقصد ہے اینڈ گروتھ دنیا میں بڑے اور پاورٹی ختم ہو so general membership singular purpose یہ ایک اور قسم کی انٹر گورمنٹل آرگنائزیشن ہے I G Os can have a limited membership and a general purpose پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ممبر شپ ہے وہ محدود ہو یعنی کہ small amount of nations are cooperating but the purpose is very large وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر چند ممالک مل کر اب آپ اس کی مثال ایزلی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں پریکٹیکلی ای یو یا او آئی سی کے نام سے او آئی سی کیا ہے organisation of Islamic countries which want to cooperate in the scientific sphere they want to deal with socio cultural issues they want to talk about economics and they are obviously concerns regarding how well they have been able to do so and basically جب ممبرشپ کی بات ہے مطلب پرپز تو بہت لارج ہو گیا ہر قسم کا تعاون مسلم ممالک کے درمیان مگر ممبر شپ کن کی ہے مسلم کنٹریز کی اسلامک کنٹریز کی سو ممبر شپ جو ہے وہ اسپیسیفک ہے اینڈ پرپز جو ہے وہ جنرل ہے اینڈ اسی طرح ای یو جو ہے E U is concern with security issues with economic issues with cultural issues everything but essentially the E U is confined in terms of membership to European countries so it's regional membership so مطلب یہ ہے کہ ممبرشپ جو ہے وہ محدود ہے اور مقاصد جو ہیں وہ جنرل ہیں ویری لارج ہیں بہت سے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں through these platforms I G Os can have a limited membership and a limited purpose اب اسی طرح انٹرنیشنل گورمنٹل آرگنائزیشن جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی مقصد بھی لمیٹڈ ہے اور ممالک جو اس میں شریک ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں سو so, اس کی مثال جو ہے اگر آپ ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی اس کے دوران ایک ٹریٹی آرگنائزیشن بنی تھی نارتھ اٹلانٹک کے ممالک کی جس کا نام تھا نیٹو اینڈ یہ this was one of the organisation that was counter balancing the pact between the communist countries so NATO کی الائنس ابھی تک موجود ہے اب اس کا مقصد by and large security concern سے ہے so this is security based organisation and the membership is confined to a handful of countries closely aligned states so NATO کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے ایک اسپیسیفک ممبر شپ ہے سو یہ ہم نے تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن کر لی ہے اب ہم اس کیٹیگرائزیشن سے ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو ہٹاتے ہیں اور ہسٹری کی طرف لے کر جاتے ہیں سو ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری کیا ہے ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں دنیا میں نظر تو آ رہی ہیں ہم نے تھوڑی سی تفصیل میں آئی جی اوز کی بات تو ہم نے کر لی ہے کہ جی انٹرنیشنل سطح پر آپ کو گورمنٹل تعاون جو ہے وہ مختلف قسم کا نظر آ رہا ہے اب میں نے آپ کو چند مثالیں بھی دے دی ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں کب سے اس طرح کی جو ہیں کوپریشنز ٹائز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں the Greek city states like Sparta and Athens developed military and defence organisations اب آپ کو یہ جو پرانے زمانے کی اسٹیٹس تھیں ایتھنز یہ جو early now we talking early the Greek civilisation was one of the earlier of human history and you see here یہاں پر سٹی اسٹیٹس تھیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہمیں ابتدائی سطح پر دنیا میں نظر آتا ہے وہ یہاں پر گریس میں نظر آتا ہے ان کے فلاسفرز جو تھے وہ بہت دنیا میں سکرات کا آپ نے شاید نام سنا ہو یہ بہت مشہور فلاسفرز تھے تو یہ گریکس تھے سو so, یہ بیسکلی یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ اسپاٹا اینڈ ایتھنس جو تھے انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں سٹی اسٹیٹس کہلاتی تھیں سو so, انہوں نے انٹر گورمنٹل سطح پر بالخصوص ملٹری اینڈ ڈیفینس پرپسز کے لیے باقی حملوں سے جو باقی علاقوں سے حملے جو تھے ان کے خلاف ان اپنی سٹی سٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان گورمنٹس نے آپس میں تعاون جو تھا وہ شروع کر دیا تھا سو یہ اس طرح کا روڈومنٹری جو آپ کو تعاون ہے تعلق ہے انٹر گورمنٹل سطح پر یہ اس زمانے سے نظر آئے گا twelve city states also formed the Amphictyonic league to protect the temple at Delphi اب بارہ سٹی اسٹیٹس پر مشتمل گریک سٹی اسٹیٹس پر مشتمل ایک معاہدہ نظر آیا ہسٹری میں جو بالخصوص معاہدہ تھا اس کا آبجیکٹو تھا to protect the temple at Delphi وہاں پر ان کے according to they belief systems Delphi پر جو ٹیمپل تھی that was very important the Greeks had this belief system faith system of gods and goddesses Apollo ان کے گاڈ تھے مختلف ان کے قسم کے جو ان کی بلیف سسٹمز تھیں ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی ہسٹوریکل ٹیمپل تھی ڈیلفی میں لوکیٹڈ سو اس ٹیمپل کو انٹروژن سے حملوں سے اٹیک سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بارہ سٹی اسٹیٹس نے ایک معاہدہ کیا تھا اور یہ ہسٹری میں اس کی ایویڈنس جو ہے کتابوں میں اینڈ ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں اسکالرز نے یہ دیکھا ہے کہ uh, اس کی امپلیکیشن ہے on intergovernmental organisation because this shows کے سٹی اسٹیٹس جو تھیں وہ خود بھی ایک گورمنٹ کا پروسیس ایوالو نہیں کر چکی تھیں بلکہ آپس میں ان میں اتنی صلاحیت بھی تھی کہ وہ آپس میں انٹریکٹ بھی کر سکیں معاہدہ کر سکیں ایک ایم اور آبجیکٹو کے لیے کہ جی ہم نے اس ٹیمپل کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے سو so, یہ ایک بڑی یہ پرانی بات ہے سو یہ ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنس کو دیکھ رہے ہیں اس کا اسکوپ اتنا وائڈ ہے کہ ہم sometimes we look back in time you know centuries ago I mean thousand of years ago and we see something like this you know and then we realise کہ دنیا میں آٹھ کل جو تعاون کرنے کی کوششیں ہیں آف کورس ان کی شیپ اینڈ فارم بدل گئی ہے بٹ یہ جو موٹیویشن uh, uh, ہے یہ ہسٹری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے so that is why it is interesting to you know locate a particular idea like international organisation میں کب کب کون کون سی سیو لائزیشن نے اس طرح کے معاہدے جو تھے وہ بظاہر ان کے اوپر کام کیا the Romans developed administrative legal and military structures which aided international organisation at a later stage in history so the Romans also if you locate Roman civilization, you realize Roman Empire was also very important in history. The Romans as well, they also had a basic uh, large uh, uh, empire, a large territory that they were controlling, and the Romans also had developed these administrative structures, these legal structures, these military structures, jahan par intergovernmental cooperation کو فیسلیٹیٹ کرنے کا پھر موقع ملا آئی I مین mean, انہوں نے بیسکلی ایسے اسٹرکچرز ایوالو کر دیے پہلے اپنے امپائر کے اندر اور پھر جب امپائر ٹوٹ گیا تو وہ اسٹرکچرز جو تھے وہ مختلف ٹریٹریز کے اندر جو تھے وہ امپلانٹ ہو چکے تھے اینڈ پھر اس کو انٹر uh, گورمنٹل تعلق بڑھانے میں آسانی ہو گئی سو so, اگر ہم انٹر گورمنٹل آرگنائزیشن کی ہسٹری کو دیکھیں تو وی ریئلائز دیٹ جو رومن امپائر تھا رومن امپائر نے جو سسٹمز بنائے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ uh, کے ایڈمنسٹریٹو uh, اسٹیبلشمنٹ کے لیگل اسٹیبلشمنٹ کے وہ پھر سسٹمز ان پلیس ہو گئے ان ویریس ایریاز اینڈ جب رومن امپائر ڈکلائن اس کی ہو گئی اینڈ مختلف ٹریٹریز جو تھیں ان کو آزادی مل گئی وہاں پر وہ سسٹمز رہ گئے and then they could cooperate amongst each other at intergovernmental level so history میں اگر آپ دیکھیں تو گریکس نے ایک تھاٹ فلسافیکل تھاٹ میں بہت کنٹریبیوشنس کی رومنز نے یہ گراؤنڈ ریالٹی پر جو گورنمنٹ ہے اس کے جو سسٹمز ہیں اس کے اوپر بہت کام کیا تھا اینڈ رومن امپائر بہت وسیع تھا اینڈ اس انفلوئنس اپنی انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے مختلف علاقوں میں اس طرح کے سسٹمز جو تھے لیگل ایڈمنسٹریٹو ملٹری سطح پر وہ فارمولیٹ کر دیے تھے امپلانٹ کر دیے تھے اینڈ اس کی وجہ سے جب ان کا امپائر جو تھا اس میں زوال آ گیا تو پھر وہ سسٹمس تو رہ گئے and they grow so then that capacity enabled different governments different territories to be able to coordinate and cooperate with each other because of those systems so یہ ہسٹری میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز نظر آئے گی in thirteen five Pierre Dubois French lawyer proposed alliance between Christian power league most کو تیرہ سو پانچ میں ایک فرینچ لائر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے پیریے کے نام سے ذرا فرینچ نام تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں ایکسنٹ ہو سکتا ہے میرا تھوڑا سا آف ہو مگر بیسکلی خیال اس کے پیچھے یہ ہے کہ جی تیرہ سو پانچ میں you can do the math realise سات آٹھ سو سال پرانی بات ہے وہاں پر ایک جو تھے وکیل وکیل فرینچ فرانسیسی تھے انہوں نے بیسکلی ایک پرپوزل دیا کہ جی کرسچن ایک الائنس ہونی چاہیے کرسچن ممالک جو ہیں ان کی ایک لارج قسم کی لیگ بننی چاہیے so this was now when we are talking about international organisation we see this as a major step in terms of the evolution of international organisation کہ ایک پرپوزل آیا فرانس سے کہ جی جو کرسچن ممالک ہیں ان کو ان میں یکجہتی ہونی چاہیے ان میں انٹر گورنمنٹل تعاون ہونا چاہیے مختلف جو اسٹیٹس ہیں جہاں پر کرسچینٹی ہے ان کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے آپس میں کوپریٹ کرنا چاہیے and this attempt was given a particular name it was given the name of Hanseatic league اینڈ یہ پرپوزل جو ہے یہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر نظر آتا ہے subsequently the grand design of sixteen O three comprised of fifteen Christian republics aimed to end violence and settle disputes yet it was an overtly Christian organisation confined to Europe اب آپ کو یہ جو لائر ہم نے فرینچ لائر کی بات کی تھی ان کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا تیرہ سو پانچ میں انہوں نے یہ پرپوزل پرپوزل کیا وہ پھر over the course of the next two اور three centuries it eventually evolved into something call the grand design and the grand design comprise of fifteen Christian republics پندرہ کرسچن ممالک تھے وہ بیسکلی انہوں نے آپس میں تعاون کرنے کی کوشش کی ان کا مقصد تھا کہ آپس میں جو ان کا وائلنس ہے جو وارز یورپ میں ایک خاصا بلڈی پیریڈ رہا ہے جب اب تو ای e یو بن گئی ہے انٹیگریشن یورپ کی ہو گئی ہے بٹ یورپ کے ممالک be at in the world wars be at prior to that بہت ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں گریٹ Britain and France were bitter rivals for not a few years but for a few centuries and آہستہ آہستہ we have seen become more cordial and more integrate but اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں تو ہسٹری میں it has taken lot of effort اب گرینڈ ڈیزائن جو ہے یہ آبیسلی ایک گیون حالات کے اندر بات ہو رہی تھی اب ان حالات کے اندر یہ ایک کرسچن آئیڈیا تھا پندرہ ممالک تھے ان ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم وائلنس کو اینڈ کریں گے پیس انشور کریں گے مگر یہ ہوا کہ اس وقت کی جو سوچ تھی وہ بیسکلی انٹرنیشنل سطح پر اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھی تو یہ جو بین الاقوامی ایک ایفرٹ تو نظر آ گیا پندرہ ممالک کے درمیان مگر یہ محدود ہی رہا ٹو یورپ اینڈ اس میں ایک اور چیز جو مختلف اسکالرز نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ by and large it was confined not only regionally but also conceptually it was only confined to the idea of cooperation between Christian nations rather than even larger جہاں پر کیونکہ وائلنس اینڈ کانفلکٹ تو is human problem rather than a problem of a particular faith so یہ جو آئیڈیا تھا یہ ایک اٹیمپٹ تھا اٹ واز ویزبل اے پندرہ ممالک کی بات ہو رہی ہے مگر اور ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں تو this is several hundred years ago so it has importance in terms of international organization but it was by and large confined regionally and conceptually nonetheless it is important when we are starting the history of international organization establishment of world government endeavours began to preoccupy prominent Italian poet Dante and philosopher اب اگر آپ اس کو فلسفے پہ ذرا ایک سیکنڈ پھر آئیں کنسپشلی اس چیز کو دیکھیں تو دنیا کے جو بگ تھنکرس تھے جو بین الاقوامی سطح پر انسانی مسائل کے اوپر غور و فکر کرتے تھے انہوں نے بھی اب ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہم کتابوں کے ذریعے ان کی سوچ کے ذریعے جس کو آج تک جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے ہمیں جو ہے یہ کنسان جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر اور یہ ہم بات کر رہے ہیں تیرہویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں اٹھارہویں صدی کی اور ایک اٹلی میں ڈانٹے کے نام سے ایک مشہور شاعر تھے جنہوں نے بہت میٹافزیکل قسم کی شاعری کی ہے لارجر کنسرنس کی شاعری کی ہے وہ جو تھے ان کا کنسرن ہو گیا تھا towards this idea of inter inter organization تعاون ٹو انشور ورلڈ پیس اسی طرح روسو ایک یہ فلاسفر تھے کانٹ ایک اور فلاسفر تھے امین کانٹ کے نام سے ان لوگوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جی بین الاقوامی سطح پر کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہیں وہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں the European Congress in Westphalia in sixteen forty eight which ended thirty years of a bloody war was not able to establish a formal organization but it promote diplomatic ties amongst many prominent states so essentially یہ جو ایک بین الاقوامی سطح پر جو مسئلہ ہوا آ, آ, مسئلے کو حل کرنے کا اٹیمپٹ ہوا یہ تھا ویسٹ فیلیا کی ٹریٹی اب اس ٹریٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی اس ٹریٹی کا ذکر کیا ہے 1648 کی بات ہے اور اس ٹریٹی نے تیس سال کی جنگ جو تھی یورپین ممالک جس میں ملوث تھے اس کو ختم کیا اینڈ کانگریس آف یورپ ہوئی ہسٹری میں پولیٹیکل آرگنائزیشن کی سطح پر this was an important step but essentially nothing concrete came out of this because basically کوئی تنظیم بندی نہیں ہوئی I mean from the perspective of international organization کوئی پکی تنظیم نہیں بنی اس وقت مگر یہ ٹریٹی تھی اور معاہدے کے اندر بالخصوص ڈپلومیٹک ریلیشنس کے اوپر خاصا زور دیا گیا lot was a lot of idea on the idea of promoting diplomatic ties to lessen this threat of violence plaguing Europe so this is what important important regarding Treaty of Westphalia. The French revolution eighty nine similarly brought wide recognition of the right of self determination اب فرانس میں ایک ریولیوشن ہوئی تھی جس کو جمہوریت کے لیے ایک بڑا اہم قدم سمجھا جاتا ہے یہاں پر بیسکلی آئیڈیا سیلف ڈٹرمنیشن خود مختاری کا آئیڈیا جو ہے پیدا ہوا اس کی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے ایک اہم امپلیکیشن ہے وہ امپلیکیشن یہ ہے کہ خود مختاری جب تک ممالک کے پاس نہیں ہوگی تو وہ آپس میں کیا تعاون کریں گے so hence the French revolution is also considered important from this perspective for international relations The Congress of Vienna in 1815 provided principles for navigation of international rivers and identified provisions for abolishing slavery. 1915 میں کانگریس ہوئی وینا میں یورپین ممالک کی وہاں پر ریور سسٹمز کی نیویگیشن کے اوپر انٹر گورنمنٹل معاہدے ہوئے وہاں پر سلیوری ختم کرنے کے لیے معاہدے ہوئے یہ تقریباً دو سو سال پرانی بات ہے U S Monroe doctrine national cooperation against externalisations اٹھارہ سو پچیس میں ایک منڈرو ڈاکیومنٹ امریکن ڈاکیومنٹ تھی اس نے بھی معاہدے کیے یو ایس نے معاہدے کیے with south American various south American countries to try and deflect presence. اور یہ بھی آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایک مثال نظر آتی ہے ہسٹری کے اندر the Hague commission of eighteen ninety nineteen on arbitration to avoid violence and on the equality of all independent states اب یہ ہیگ میں دو کانفرنسز ہوئیں اٹھارہ سو ننانوے میں انیس سو سات میں یہاں پر بات جو تھی یہاں پر آربیٹریشن معاہدوں کے ذریعے وائلنس کو ختم کرنے کی بات تھی اور یہاں پر یہ امفسس ہوا کہ جی مختلف ممالک جو ہیں وہ برابر ہیں برابری کی بات شروع ہو گئی جو فرینچ ریولوشن سے بات نکلی تھی وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کانسیپٹ بن گیا سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اکوالٹی کے کانسیپٹس ہمیں ہسٹری میں نظر آتے ہیں آئی ایم سوری میں آپ کو ذرا یہ جب اگزامپلس دیتا ہوں ذرا تھوڑی سی اسپیڈ میں دیتا ہوں بٹ دا پوائنٹ از کہ you understand and you can now think for yourself and digest these ideas later and explore them later اب دا لاسٹ پوائنٹ دیٹ میں آپ کو ہسٹری میں جو ایونٹس امپورٹنٹ ہیں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لحاظ سے اس کی طرف لے کر چلتا ہوں public international unions like the international telegraphic union universal postal union and the Rhine river commission became prototypes for international organization formed in the twentieth century بین الاقوامی سطح پر یو سی کہ صرف سیکیورٹی یا وائلنس کے لیے کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے معاہدے نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کو کمیونیکیشن کے لحاظ سے اگر ہم بات کر رہے ہیں پوسٹل یونین کی مثال کے طور پر تو بین الاقوامی سطح پر جو کمیونیکیشن کا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے جو اس میں انٹر لنکیجز ہیں اس میں حکومتوں کا ہاتھ ہے اس میں انٹر گورمنٹل تعاون شامل ہے that is why you mail something from one country and it gets to country so this kind of interaction also has a history It has a history of cooperation. It has a history that we need to understand if we need to need to understand the idea of international organization and بین الاقوامی سطح پر ہم جب آج کل کے موجودہ حال کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آج کل کی موجودہ حکومتوں کے تعاون کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے and hence we have spend so much time looking at the idea of the history of inter governmental organization آج کے لیے میں نے آپ لوگوں کو وہی جو ہمارا یوزول اسٹائل ہے to understand a particular idea اس کے تحت میں نے آپ کو انٹرنیشنل گورمنٹل آرگنائزیشنس کے بارے میں کیٹیگریز کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز دی ہیں ریئل لائف ایگزامپلس دیے I hope that you have enjoyed considering these things and ہم بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کا جو لارجر کانسیپٹ ہے اس کو ہم فردر لے کے جائیں گے ڈیولپ کریں گے in the next lecture until then خدا حافظ